السلام علیکم وعلیکم السلام جناب ابھی بولو اچھا مہربانی جناب ایک ایک منٹ میں کاغذ لوں اور بس آپ سے کیا کہتے لکھوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو جی جی جی ایک منٹ پین کون جائے گا پین پین کا پین کا جی آپ بولے بولے جی جناب جی لکھتے السعید ہو السعید السعید ہو جی احب احب الی من خالد جی دوسری بات ہے السعید لی من السعید احب لی من خالد جی سعید اچھا. احب علی من خالد ایک ہے ٹھیک ہے یہی نا جی جی احب علی من خالد جی جی ان کے دونوں عبارتوں کے معنوں معنی میں کیا فرق ہے اور وجہ فرق کیا ہے ہم یہ تو دیکھیں بڑی وہ کیا کہتے ہیں کہ نمبر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو فرق تو کوئی ظاہر کہ سعید احب علی من خالد کا مقصد یہ کہ سعید مجھے زیادہ محبوب ہے خالد سے ہاں۔ اور دوسرے کا من خالد اس کا بھی سعید اور سعید زیادہ محبوب ہے مجھے خالص لیکن اس میں صرف اور صرف احب کا جو سیگا ہے ہاں۔ یہ یہ سیگا کہ اس میں ہاں۔ من اور علاقہ فرق ہے اور اس کی وہ یہ کیا کہتے ہیں اس کا استعمال اچھا تمل سے بھی آتا ہے اور لیکن اس کا مطلب آپ حضرت جی اس کا مطلب آپ سرسی پڑے ہیں جی ہاں بالکل اچھا اچھا یہ فرمائیں اگر ایک شخص کہے جی کہ قرآن پاک کی تفسیر سائنس کے مطابق کرنی چاہیے جی اور پرانی تفاصیر کے متعلق کہے پرانی لکیروں کو پیٹتے رہنے میں دین کی کوئی خدمت نہیں ہے پرانی پرانی لکیروں کو پرانی پرانی اچھا پرانی پرانی پرانی پرانی نہیں ہوتی پرانا اچھا جی پرانی پرانی لکیروں کو پیٹتے رہنے میں دین کی کوئی خدمت نہیں ہے اور وہ یہ فکرہ یہ جملہ وہ اچھا۔ بزرگان دین اصلاف امت صحابہ اور اہل بیت اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفاسی کی تفسیر کے متعلق کا ہے اچھا تو اس کے متعلق کیا حکم ہے حضور جب آپ خود میرے لیے حکم فرما رہے ہیں کہ میں سر سر طرح سے پڑھاؤں تو پھر زیادہ تحقیق نہ پوچھے نا نہیں زیادہ تحقیق نہیں ہے اس میں تو حکمت ہے صحیح نہیں جب میں خود کو سرپری پڑھا تو زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے صحیح حضرت یہ مسئلہ وہ مسئلہ کا تھا یہ تو آپ نہیں جب آپ آپ مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے تو پھر بہتر یہ ہے کہ سامنے آ گیا تو زیادہ بہتر ہوگا سائن اچھا <laughs> ہاں اس میں کوئی شکل جب آپ کو دیکھ حکم دے رہے ہیں میرے اوپر ہاں۔ بات ختم ہو گئی نا بات تو اگلا سال کرنا ہی آپ کا غلط ہے نا ہاں، ہاں، بات کی ٹھیک ہے لیکن میں جی۔ اچھا اس کے متعلق ویسے آپ کچھ بھی کہنا چاہیں گے ایسے شخص کے متعلق میں بالکل کہنے کے لیے تیار ہوں لیکن ابھی نہیں کہوں گا اس کا بہتر حل یہی ہے میں ہاں۔ میں بھی پہنچوں اپنی جگہ پہ پہنچوں اچھا، آپ کو بتا دیتا ہوں یہ غلام رسول سعیدی کی وہ تفسیر ہے نا تبیان جی ہاں جی جی, جی۔ اس کے اندر ہے یہ سفر نمبر اچھا، تین سو تیرہ ہے غالباً جی ہاں پہلی جلد ہے اس کے اندر یہ دیکھ لینا ہاں اس نے یعنی اس نے کہا کہ قرآن پاک کی تفسیر سائنس کے مطابق کرنی چاہیے اور پرانی لکیروں کو پیٹتے رہنے میں دین کی خوش یعنی اس نے تمام بزرگان دین اسلاف امت صحابہ اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو آپ کو پرانی لکیریں کہا اچھا اس میں یہ ہے مقصد آپ کا مقصد یہ ہے جی جی جی یہ آپ دیکھ لیں اس کے اندر آپ کو اگر نظر آئے تو پھر سوچنا کہ یہ کیا ہے نہیں بات ختم ہو جاتی نا صورت میں جب آپ خود حکم لگا لیتے ہیں نہیں حکم کی بات نہیں ہے میں آپ کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ آپ جی۔ خود غور کریں اور آپ اپنے متعلق یا اس کے متعلق کوئی بات تو اپنے ذہن میں رکھیں گے نا کہ یہ کیا ہے بھارت کے متعلق کوئی نہ کوئی ذہن بنائیں گے نا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ایک چیز وہ یہ ہے ہاں۔ بالکل کسی چیز کے اوپر انہیں رائے زمین دی جا سکتی ہے سب کچھ کیا جا سکتا ہے ہاں، لیکن ایک بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو بندہ سرسرا پڑا ہوا تو ہاں۔ آتا ہی نہیں بات تو باقی ٹھیک ہے بات بڑی مہربانی